حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعا میں یوں فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے تری پناہ میں آتا ہوں میں قبر کے عذاب سے تری پناہ حاصل کرتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے تری پناہ مانگتا ہوں اور زندگی و موت کے فتنے سے تری پناہ چاہتا ہوں سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو سولہ